حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت کے تین کاموں سے بچو یعنی پانی کے گھاٹ پر پخانہ کرنے سے عین راستے میں یا لوگوں کے سائے میں سننے ابود حدیث نمبر چھبیس